بسم اللہ الرحمن الرحیم فرضی قصے کہانیوں اور جھوٹے لطیفوں سے پاک بچوں کا میگزین پندرہ روزہ روزہ الاطفال شمارہ نمبر چار سولہ السانی چودہ سو چالیس ہجری بائیس فروری دو ہزار انیس ایک اور امتحان میٹھے بول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ننے منع جگمگ کرتے پیارے پیارے ستاروں کیسا ہے آپ کا حال امید کامل ہے کہ ٹھیک ہی ہوگا سب کا حال ہوگا آپ کو شدت سے انتظار تو لے چلتے ہیں پھر سے آپ کو اس باغ میں ایک بار اب کی بار بول تو ہوں گے مگر میٹھے کچھ کم چلیں خیر میٹھا آپ خود ڈال لیجئے گا ویسے بھی آپ میٹھا لگانے کے ماہر ہیں پیارے بچوں آپ کے امتحانات شروع ہو چکے ہیں اور امید ہے آپ بھی بہت مصروف ہو چکے ہوں گے مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امتحانات میں اپنے رب کو نہیں بھول جانا کہ جی امتحان میں مصروف تھے اس لیے رب کو یاد نہ کر سکے بلکہ زیادہ سے زیادہ محنت بھی کریں اور اللہ سے مدد بھی طلب کریں کیونکہ ہماری یہ پڑھائی بھی انشاءاللہ اللہ کے دین اسلام اور پاکستان کے لیے ہی ہے دوسری بات یہ کہ امتحانات میں آپ کے وہ ساتھی جو پڑھائی میں آپ سے کمزور ہیں ان کی ضرور مدد کریں ان کی مشکل کو حل کیا کریں کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اپنا خیال رکھیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین آپ کے اپنے ایڈیٹر بھیا جی چھوڑو مجھے کون ہو تم عشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے صحیح مسلم زاہد کو ایک شخص نے پیچھے سے اپنے بازوں کی گرفت میں لیا ہوا تھا زاہد بن حرام نامی یہ شخص دیہات کی چیزیں شہر لا کر بیچا کرتا تھا زاہد جب بھی مدینے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیہات کی سوگات لے کر آتا واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے مدینے کی سوگات تحفہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زاہد سے بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ زہد ہمارا دوست ہے اور ہم اس کے دوست ظاہری شکل و صورت سے ایک عام انسان تھا ایک دن زہاد مدینے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے زہاد کے پاس کچھ سامان تھا جسے وہ لے کر بازار چلا گیا اور بیچنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے بازار چلے گئے اور اس کو تلاش کرنے لگے ایک جگہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا وہ پسینے میں شرابور کھڑا اپنا سامان بیچ رہا تھا اس کے کپڑے گندے تھے اور جسم سے بدبو آ رہی تھی سفر کے آثار تھے اور اس کی کیفیت بہت بگڑی ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عقب سے گئے اور زاہد کو بازو میں بھر لیا زاہد اپنے آپ کو چھڑوانے لگا جب اس نے پیچھے مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اطمینان کی کیفیت میں آ گیا اور گھبراہٹ جاتی رہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے اپنی کمر چمٹانے لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش طبی کرنے لگے اور فرمانے لگے یہ یہ غلام غلام کون کون خریدے خریدے گا گا اس پر زاہد کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو آپ کو میری زیادہ قیمت نہیں ملے گی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے ہاں تم کم قیمت نہیں ہو اللہ کے نزدیک تم قیمتی ہو مسند احمد آج کل لوگوں کی کثیر تعداد کے اخلاق تجارتی نوعیت کے ہیں بناوٹی اور تکلف بھرا لہجہ اپنائے ہوئے ہیں امیر آدمی کی خوشامد کی جاتی ہے اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے مگر غریب اور کمزور شخص کو جھاڑ دیا جاتا ہے ایسے آدمی سے غلطی ہو جائے تو اس کی خوب تضحیح کی جاتی ہے اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بہت سادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر اور غریب دونوں سے برابر کا سلوک رکھتے تھے اسی لیے غربا اور مساکین کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دوستانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے اکثر غربا فقرا کو مالداروں سے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ وہ پیسے خرچ نہیں کرتے بلکہ ان کے رویے سے شکایت ہوتی ہے عتیق الرحمان اسلام آباد کس ایک ایک خواب تعبیر نمبر پانچ تحریر صادق آدمی کو گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان افراد کو ضائع کرے جن کی خوراک اس کے ذمہ ہے ابو دود اے قافلے والو تم چور ہو تم چور ہو بادشاہ کے دربار سے غلہ لے کر جانے والے قافلے کی طرف سپاہی تیزی سے دوڑتے ہوئے یہ آوازیں لگا رہے تھے دربار میں موجود تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے سب لوگ حیران تھے کہ کہ یہ یہ کیسے کیسے کا, کا قافلے والے ہیں ہیں غلہ بھی لے کر جا رہے اس کے باوجود چوری بھی کر کے لے جا رہے ہیں کیا چیز گم ہو گئی ہے تمہاری کیوں ہم پر الزام لگا رہے ہو قافلے والوں نے واپس کی جانب پلٹتے ہوئے سوال کیا سپاہی آگے بڑھے قافلے کو روکتے ہوئے کہنے لگے کہ بادشاہ کا قیمتی پیالہ گم ہو گیا ہے اور وہ تمہارے سوا کسی نے نہیں چرایا جو شخص چوری کا پتہ لگا دے گا کہ بادشاہ کا قیمتی پیالہ کس نے چرایا ہے اسے کا لدا ہوا ایک اونٹ انعام دیا جائے گا دربار میں کھڑے ایک سپاہی نے گرجدار آواز میں اعلان کیا قافلے والوں نے سپاہیوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد کرنے والے نہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں سپاہیوں نے جواب دیا کہ اگر تمہارے پاس سے بادشاہ کا قیمتی پیالہ نکل آیا تو پھر تمہاری کیا سزا ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے قانون کے مطابق جو چور ہوتا ہے اسے مالک کے حوالے کر دیا جاتا ہے لہذا اگر ہمارے سامان میں سے پیالہ نکل آیا تو اس شخص کو تم اپنے پاس ہی رکھ لینا یہ بات انہوں نے پر اعتماد ہو کر کی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے سامان کی تلاشی شروع ہو گئی ایک ایک کر کے سب کے سامان کو کھول کھول کر چیک کیا گیا اور آخر میں سب سے چھوٹے بھائی کے سامان کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے سامان میں سے بادشاہ کا قیمتی پیالہ نکل آیا دربار میں کوحرام مچ گیا کہ تم لوگ کتنی صفائیاں دیتے تھے کہ ہم نے نہیں چرایا پیالہ اب بتاؤ کہ کس کے سامان سے نکلا بھائیوں نے جب دیکھا کہ چھوٹے بھائی کے سامان سے پیا نکل آیا ہے تو وہ بول اٹھے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اس اس کا کا بھائی بھائی نو پہلے پہلے چوری کر چکا ہے یوں سمجھے کہ انہوں نے یہ بات کر کے بادشاہ کو چور کہہ دیا بادشاہ نے یہ بات سن لی مگر خاموشی اختیار کی اور صبر کیا اس بڑے الزام پر بھی ان کو کچھ نہ کہا انہوں نے بہت منت سماجت کی کہ یہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے آپ مہربانی کریں اس کو ہمارے ساتھ واپس جانے دیں ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں اس پر بادشاہ نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ظلم ہوگا لہٰذا ہم اسی کو پکڑیں گے جس نے یہ جرم کیا ہے سارے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اب اگر ہم چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو والد محترم نے بہت ناراض ہونا ہے لہٰذا ایسا کیا جائے کہ ہم میں سے ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ ادھر ہی رک جائے اور باقی جا کر والد کو سارا معاجرہ سنائیں سب سے بڑا بھائی اور سب سے چھوٹ چھوٹا بھائی دونوں بادشاہ کے دربار میں رک گئے اور باقی تمام بھائی کران کی جانب واپس روانہ ہو گئے بیٹوں نے جا کر ساری کہانی والد کو سنائی تو یہ سن کر والد کے زخم پھر تازہ ہو گئے وہ تو ابھی تک پہلے بیٹے کا غم نہیں بھولے تھے کہ اب دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا اس سب کے باوجود آپ نے صبر کیا اور اللہ سے امیدیں باندھ لیں اور بیٹوں کو فرمایا کہ یہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے اب صبر ہی بہتر ہے چھوٹے بیٹے کے غم کی وجہ سے پہلے والا غم بھی تازہ ہو گیا اور بوڑھا والد رو رو کر آنکھوں کی بنائی گنوا بیٹھا تھا انہیں حد درجے کا غم زیادہ دیکھ کر بیٹوں نے کہا اگر آپ اسی طرح بیٹوں کے غم کو یاد کر کر کے روتے رہے تو آپ کا یہ جسم لاغر ہو جائے گا اور طاقت بھی ختم ہو جائے گی لہٰذا آپ صبر کریں بوڑھے باپ نے بیٹوں سے فرمایا میں تو اپنی پریشانیوں اور غموں کی کی فریاد اللہ اللہ سے سے کرتا ہوں مجھے طرف وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم اس کے بعد انہوں نے بیٹوں سے کہا میرے بیٹو تم لوگ جاؤ اور اپنے دونوں بھائیوں کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نامید ہوتے ہیں والد کی نصیحت پر یہ بھائی ایک دفعہ پھر مصر کی جانب روانہ ہوئے سارے بھائی اپنی اپنی کی اپنی اپنی کوئی غلطیوں پر بہت زیادہ پریشان تھے انہیں اس بات کا علم تھا کہ جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں یہ ان کی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے نو بھائیوں کا قافلہ ایک بار پھر سے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا بادشاہ نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا ان کے اوسان خطا تھے پریشان حال چہروں کے رنگ اڑے ہوئے اور ساتھ تھوڑا سا سرمایہ لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے ہم سرمایہ بھی بہت تھوڑا لائے ہیں لیکن آپ ہمیں اس کے بدلے پورا غلہ عطا کر دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو عطا کرتا ہے جاری ہے سامین محترم اس کا دوسرا حصہ اگلے شمارے میں سماعت فرمائیں دنیا کی پہلی کشتی تحریر سعدیہ اسلم کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے صحیح بخاری پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی اگر نہیں معلوم تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سید علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے نو سو پچاس سال تک آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی لیکن اسی افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قوم تو بالکل بھی بات نہیں مانتی الٹا اللہ کے دین کو ٹھکراتی ہے اور مذاق کرتی ہے تو آپ نے اس قوم کی اللہ سے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر طوفان کی شکل میں آنے والے عذاب کی خبر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا اس دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگ لوگ برے آپ کو ستانے کے لیے دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے لیکن آپ صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر دھیان دیے بغیر کشتی بنانے میں مصروف رہے پیارے بچوں دنیا کی اس پہلی کشتی میں درجہ ذیل خوبیاں تھیں یہ کشتی ایک اندازے کے مطابق تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تین سو گز اونچی تھی کشتی کو تارکول یعنی ڈامر کے ساتھ لیپا گیا تھا کشتی میں تین منزلیں بنائی گئی تھی سب سے نچلی منزل درندوں پرندوں اور حشرات العرض یعنی زمینی کیڑے کے لیے تھی درمیان والی منزل چھپایا اور دیگر اس جیسے جانوروں کے لیے تھی سب سے اوپر والی منزل انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی اس کشتی کو بڑی محنت کے ساتھ مضبوط ترین لکڑی سے بنایا گیا تھا یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نو علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا چنانچہ جب ایک دن حضرت نو علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین بھی کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس سے بھی پانی بہنے لگا آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دی مگر انہوں نے واضح انکار کر دیا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کی منتیں کرتے رہے کہ بیٹا اگر بچنا ہے تو دین قبول کر لے اور کشتی میں سوار ہو جا مگر بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا چالیس دن تک یہ بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئی کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچا حتیٰ کہ علیہ السلام کا بیٹا بھی پانی میں غرق ہو گیا بلا آخر اللہ کے حکم سے یہ طوفان تھم گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا پیارے بچوں اس واقعہ سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ خوب نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے کوئی نیکی کی دعوت قبول نہ کرے تو پھر بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین ان باتیں کچھ کشمیر کی السلام علیکم کیا ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں ٹویٹر ان باکس میں آنے والے اس پیغام سے میں حیران ہوئی کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے ملا میں نے جواب دیا السلام فرمائیے کیا بات کرنی ہے آپ کو جواب ملا بات تو کچھ خاص نہیں کرنی بس ہم بات کرنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں اور کیا آپ پاکستان میں رہتی ہیں میں نے فوراً جواب دیا جی الحمد میں پاکستانی ہوں اور آپ کہاں رہتی ہیں اس نے کہا ہم تو مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں یہ جواب پڑھ کر ایک لمحہ کے لیے میں سکتا میں آ گئی اور وادی میں ہونے والے ظلم کی داستان میرے ذہن میں گھومنے لگی میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا اور ہم سب مل کر رہیں گے پیارے بچوں ہمارے کشمیری بھائی بہن ہماری طرف امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ خود کو پاکستانی کہلانے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے ہمیں بھی ہر طرح سے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنا ہوگی تحریر عریشہ شیخو پورا نبی صلی اللہ علیہ نبی کا فیصلہ بنی اسرائیل کی دو عورتیں تھیں ان دونوں کے پاس ایک ایک لڑکا تھا دونوں کے بچے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچہ اٹھا کر لے گیا ایک عورت نے جب یہ دیکھا تو فوراً بچے کو پکڑا اور دوسری عورت سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے یہ میرا بچہ ہے نہیں یہ میرا بچہ ہے دونوں آپس میں جھگڑنے لگیں حتیٰ کہ فیصلہ کروانے کے لیے دعود علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑی عورت کو بچہ دلا دیا کیونکہ اس وقت بچہ اسی کے پاس تھا پھر دونوں سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ چھری لاؤ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں یہ سنتے ہی چھوٹی عورت بولی ایسا نہ کرو کیونکہ یہ کسی بڑی عورت کا بچہ ہے پھر انہوں نے وہ بچہ چھوٹی عورت کو دلا دیا کیونکہ وہ پہچان گئے کہ یہی بچے کی اصل ماں ہے جو کہ بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی اور دوسری جھوٹی تھی اسی وجہ سے خاموش رہی تحریر محمد عامر ملتان بقیہ اخواب اکتابیر کہ تم لوگ کتنی صفائیاں دیتے تھے کہ ہم نے نہیں چرایا پیالہ ایک اور امتحان تحریر احمد طیب بھاول پور یار آج کل اویس گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اویس کے دوست ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ایک دوست نے بتایا یار میں کل اویس کے گھر گیا تھا تو وہ گھر پر بھی نہیں تھا بھائی جان میں نے تو آپ کے تمام گھر والوں کو شادی پر آنے کی دعوت دی تھی لیکن آپ اکیلے ہی آ گئے ہیں آپ کے بچے کیوں نہیں آئے کیسر صاحب آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے امتحانات میں صرف ایک ماہ رہ گیا ہے اگر میں ان کو اپنے ساتھ شادی میں لے کر آتا تو ان کی دو دن کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہونا تھا اس لیے میں کسی کو بھی ساتھ نہیں لایا قاری صاحب کیا وجہ ہے آج کل مسجد میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے کہاں گئے سارے بچے کوئی پریشانی تو نہیں بنی کیا وجہ ہے بچوں کے نہ آنے کی اجمل صاحب میں خود پریشان ہوں اس معاملے سے بس جیسے ہی اسکول کے امتحانات قریب آتے ہیں سارے بچے مسجد میں سپارہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں دو تین ماہ بعد مسجد کی رونق دوبارہ بحال ہوتی ہے اسامہ تم اتنے دن کہاں غائب رہے ہو مجھے تم سے بہت ضروری کام تھا جس کے لیے میں فون کرتا رہا لیکن پچھلے پچیس تیس دن سے تمہارا نمبر بند ہے موبائل خراب ہو گیا ہے یا گم گیا ہے نہیں عبداللہ موبائل خراب ہوا ہے نہ گم ہوا ہے اصل میں میرے امتحانات چل رہے تھے جس وجہ سے میں نے خود ہی موبائل بند کر رکھا تھا تاکہ میری پڑھائی اور امتحانات میں کوئی حرج نہ ہو آج احمد نے کافی دنوں کے بعد ارمغان کو مسجد میں دیکھا تو اس کی طرف لبکا اور سلام دعا کے بعد پہلا سوال یہی کیا کہ یار اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے میں روزانہ ساری نمازوں میں تمہیں تلاش کرتا رہا ہوں لیکن تم نہیں ہوتے تھے انمگان نے کہا یار احمد تمہیں پتہ تو ہے کہ امتحان چل رہے ہیں اور میں اس کی تیاری کر رہا ہوں جس وجہ سے کہیں بھی جانے کا وقت بالکل بھی نہیں ملتا بس آج تھوڑا سا فارغ تھا تو میں نے سوچا نماز ہی پڑھ لوں پیارے بچوں آج کل ہر طرف امتحانات کا زور و شور ہے ہر طرف ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ میرے امتحان ہیں میرے امتحان ہیں تو اگر آپ کے بھی امتحانات ہیں تو خوب دل لگا کر پڑھیں محنت کریں سبق اچھے سے یاد کریں سمجھیں پوچھیں اور بہترین سی تیاری کر کے کامیاب نتائج حاصل کریں ہر انسان کے لیے وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے وقت بہت قیمتی خزانہ ہے جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کر لیتے ہیں وہ کامیاب ٹھہرتے ہیں اور جو لوگ اپنا وقت برباد کرتے ہیں پھر وہ ناکامیوں کی دلدل میں پھنستے جاتے ہیں اور بلا آخر اس دنیا سے بغیر کچھ حاصل کیے چلے جاتے ہیں اپنے وقت کا اچھا استعمال کریں وقت ایسا خزانہ ہے کہ جو اس کی قدر کرتا ہے وہ اس کی بھاری قیمت حاصل کر لیتا ہے اور جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ پھر ساری زندگی پچھتاوے میں گزارتا ہے کچھ طالب علم واقعی محنتی ہوتے ہیں وہ اپنا سارا کام منظم انداز میں کر کے اپنی تیاری مکمل کر لیتے ہیں وہ صرف اور صرف پڑھائی کو سب کچھ نہیں سمجھتے بلکہ وہ نمازوں کے وقت میں مکمل نمازیں بھی پڑھتے ہیں اپنے دوستوں کو وقت بھی دیتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے کھیلنے بھی جاتے ہیں ایسے طالب علم بہت کم ہوتے ہیں لیکن ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کچھ طالب علم یہ محسوس کرواتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پڑھاکو خان ہیں ان سے زیادہ تو شاید ہی کوئی دنیا میں پڑھتا ہو لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں جب کتاب لے کر بیٹھتے ہیں تو کتاب کے اندر موبائل لے کر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی کہانی کی کتاب رکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی محنت کا پردہ تب فاش ہوتا ہے کہ جب ابو جان کمرے میں اچانک داخل ہوتے ہیں تو موبائل چھپانے کا موقع بھی نہیں ملتا اور پھر اگلا کام ابو اور ابو کی جوتی کرتی ہے کچھ طالب علم نہ ہی خود پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو پڑھنے دیتے ہیں انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ پڑھنا نہیں ہے اگر کوئی پڑھ لیا تو بہت نقصان ہو جائے گا امتحانات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ اس کی دعوت قبول ہی نہ کریں اور اس کی دعوت میں نہ جائیں کسی کی طرف سے دعوت آنے آئے تو اس میں ضرور جائیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس دعوت والے دن سے اگلے اور پچھلے دن میں اس دن کا بھی کام کر لیں تاکہ نہ آپ کو پریشانی ہو اور نہ ہی آپ کا دوست یا رشتہ دار آپ سے ناراض ہو امتحانات یہ بھی ہرگز نہیں کہ ان دنوں میں مسجد میں جا کر قرآن پڑھنے سے چھٹی کر لیں بلکہ عام دنوں کی طرح مسجد میں پارا پڑھنے کی روٹین جاری رکھنی چاہیے بلکہ ان دنوں میں تو اپنے آپ کو اللہ کے زیادہ قریب کرنا چاہیے اور اس سے آپ کا ذہن بھی تیز ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا امتحانات سے یہ مطلب لینا بھی بالکل غلط ہے کہ لوگوں سے ناطہ توڑ کر ہر قسم کا رابطہ منقطع کر کے صرف تیاری میں وقت صرف کرنا ہے ان دنوں میں بے شک دوستوں کے ساتھ لمبی لمبی گپ شپ نہ کریں لیکن ملتے جلتے رہیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا استعمال نہایت کم کریں یا صرف کال سننے کی حد تک محدود ہو جائے امتحانات کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ آپ نمازیں ہی نہ پڑھیں اور مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیں اصل کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر اس اللہ سے ہی رابطہ ختم ہو جائے گا تو ہم کامیاب کس طرح ہوں گے پیارے بچوں یہ تو ہے دنیا کا امتحان جس کے لیے ہم کام چھوڑ کر اپنی جان کو کھپاتے ہیں اور اسکول سے پہلی دوسری یا تیسری پوزیشن کی ٹرافی کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں اس امتحان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے والا ضروری نہیں کہ آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے ہاں لیکن جس نے آخرت کے امتحان کی اچھی تیاری کر لی وہ ضرور بالضرور دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب ہو جائے گا آخرت کے امتحان کی تیاری کریں وہ پیپر جو اللہ نے قیامت والے دن ہم سے لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے اور پانچ سوالوں کی تیاری کا حکم دیا ہے اہم بات یہ کہ دنیا کے امتحانات میں اگر کوئی فیل ہو جائے یا سپلی آ جائے تو دوبارہ امتحان دینے کا چانس موجود ہوتا ہے مگر آخرت کا امتحان ایک ہی بار ہوگا اس میں کوئی چانس نہیں ملے گا تو پیارے بچوں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امتحانات کا قطع یہ مقصد نہیں کہ اگر آپ گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائیں اور دنیا کے تمام معاملات سے تعلق ختم کر کے بیٹھ جائیں تو آئیے اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں دنیا کے عارضی امتحانات میں بھی کامیاب کرے اور آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے کی بھی توفیق دے اور جنت الفردوس کا داخلہ نصیب کرے آمین لفظ بنائیں کمال دکھائیں بذریعہ قرہ اندازی انعام جیتنے والے پہلی پوزیشن محمد دانش والمحمد حنیف گجرا والا دوسری پوزیشن مصفرہ اشرف ارزانی پور تیسری پوزیشن محمد انس شاکر چونیا درست جواب بھیجنے والے خوش نصیب بچوں کے نام مریم ارزانی پور رمشا طفیل ارزانی پور سمیہ شاہین پتو کی محمد بن مسلم رحیم یار خان عاطقہ مبین بن شہیدہ مبشر علی ساہیوال ابراہیم ساہیوال Samra Abdul Rasheed Arzanipur Muhammad Hasnain Sahiwal Liza Zafar Chunian Muskan Mandi Din Muhammad Akhlaq Ahmad Sahiwal Muhammad Aslam Shaheen Fort Abbas Muhammad Daud Lahore Tayyaba Manzoor Narowal Saad Abdullah Faisalabad Abdur Rahman Ukasha لاہور رشدہ عبد المالک ارزانی پور انیکا ارزانی پور سعدیہ عبد المجید لاہور حافظ رضا بیگ منڈی بہاول دین عبد الرحمن فقیر حسین مریم دعا مرید کے رومیلا ذوالفقار سرگودا سمیہ رفیق شہر سلطان پور عبد الشکور چونیا خنسا عبد القیوم چونیا تنزیرہ چونیا محمد بلال لاہور محمد موسا شاہین بہاول نگر محمد عمیر خانے خزینہ ارشاد لاہور حافظ عبداللہ ڈسکا حماد الرحمان گجرا والا مصفرہ اشرف ارزانی پور ایم ایمن عبدالستار ارزانی پور جام ارسان ارسالان فیصل آباد محمد بلال سلیم ساہیوال بریرہ آصف فیصل آباد محمد ریاض فیصلہ آباد یحییٰ وحید فیصل آباد احمد بہاول نگر حسن جاوید ساہیوال حامد ذکریہ چیچا وطنی محمد یاسر چونیا عبدالرحمان کشمیری مرید کے حسان حسن آباد سلوہ شہزادی فیصلہ آباد بشرا مجاہدہ فیصلہ آباد ملک ہارون گکھڑ سٹی حماد منیر اوکاڑا عظمت فاطمہ کسوال یوسف ملتان حارث حسان صادق آباد سلامت پورہ عبداللہ حسنین قصور قربان علی ملتان امیر حمزہ شہداد پرسن Muhammad Abdullah Umair Khanewal Saud Ubaida Lahore Ahmad Afzal Chichawatni Hizbullah Abbottabad Muhammad Umair Fort Abbas Ishaq Lahore Atiq Ur Rahman Sahiwal Marwa Shahid Abdur Rahman Khalid وزیر آباد نور الایمان فیصلہ آباد عبد الرحمان کراچی لفظ بنائیں کمال دکھائیں دیے کے حرف ملا کر لفظ بنائیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا میں نے ایک دن انہیں دعوت دی تو والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جو میں گوارا نہیں کر سکتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا اور وہ انکار کرتی تھی آج جب میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے آپ کی ذات کے بارے میں بعض الفاظ کہے جو میرے لیے ناقابل برداشت تھے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری والدہ کو ہدایت عطا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ابو رضی اللہ تعالیٰ کو ہدایت فرما میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے نکلا جب میں گھر آیا اور دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ اندر سے بند ہے والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا اے ابو حریرہ اپنی جگہ رک جاؤ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی والدہ نے غسل کیا کپڑے پہنے اور اپنا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دروازے کو کھولتے ہوئے جلدی سے باہر آئیں اور کہا اے ابو حریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا اب میں خوشی سے رو رہا تھا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور خوبی کے الفاظ کہے پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا مانگے کہ وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انہیں اپنے بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور اہل ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آج کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جس نے میرا ذکر سنا یا مجھے دیکھا ہو اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی ہو صحیح مسلم تحریر ادریس شاہ سرگودا خط کہانی اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے متفقن علی مبین سرور سرگودا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بھیا کیسے ہیں آپ آج پہلی بار روزہ کی ٹیم سے چار باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا سچ ہے کہ اس ٹیم نے ہر محاذ پر افراد معاشرہ کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ اس ٹیم کے ممبران کو استقامت عطا فرمائے اور یوں ہی دین اسلام کی بے لوس خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین خوش آمدید آپ بھی روزہ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے رہیں اللہ توفیق عطا فرمائے بھیا جی طاہرہ مریم دیپال پور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایڈیٹر بھیا آپ کیسے ہیں امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں روزہ کی بہت پرانی کاریہ ہوں روزہ الاطفال معلومات کا ایسا خزانہ ہے جو کہ بچوں کی تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرتا ہے میں اسے شوق سے پڑھتی ہوں یہ اپنی مثال آپ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کی کاوشوں اور محنتوں کو قبول فرمائے آمین روزہ صرف خود نہ پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی دیا کریں ان کو بھی نیکی کی ضرورت ہے بھیا جی فضا ضمیر رحیم یار خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایڈیٹر بھیا کیا حال ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں روزہ الاطفال کی پرانی کاریاں ہوں میں اس کا شدت سے انتظار کرتی ہوں میں یہ رسالہ اپنی سہیلیوں کو بھی دیتی ہوں روزہ الاطفال میں ہر تحریر ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو حج کے نصیب فرمائے جس طرح آپ کو روزہ کا شدت سے انتظار رہتا ہے اسی طرح روزہ کی ٹیم کو قارین کی تحریر کا شدت سے انتظار رہتا ہے بھیا جی اریبا علی اصغر ڈھوک افغان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بھیا جی کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیم خیریت سے ہوں گے آپ کا روزہ ملا جس میں لکھا تھا کلیوں کا خون آج کل کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ہم دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے دعا ہے کہ اللہ ظالموں کو برباد کرے اور مظلوم مسلمانوں کو ان سے ان سے آزادی نصیب فرمائے آمین مظلوم کشمیریوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا کریں بھیا جی سہیب خلیل رحیم یار خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ایڈیٹر بھیا جی کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ رسالہ کی ترقی کے لیے مصروف ہوں گے ہم نے پچھلے ماہ سوالات کے جواب دیے تھے ان میں کس نے انعام حاصل کیا اللہ آپ کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے بذریعہ قرآن اندازی جیتنے والوں کو انعامات ارسال کر دیے گئے ہیں بھیا جی گلدستہ روزہ چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا متفقن علیہ چند کبیرہ گناہ عورت کا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا کبیرہ گناہ ہے ہدیہ دے کر واپس لینا کبیرہ گناہ ہے اپنے گناہوں کا راز فاش کرنا کبیرہ گناہ ہے کسی کے خلاف خفیہ سازش کرنا کبیرہ گناہ ہے دوران نماز امام کی ابتدا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے تحریر صبا زکوان قصور خوبصورت باتیں انسان کی انسانیت تبھی ختم ہو جاتی ہے جب اس کو دوسرے کے دکھوں پر ہنسی آتی ہے جس کے پاس امید ہے وہ لاکھ بار ہار کر بھی ہار نہیں سکتا رابعہ خان لودھرا اللہ کو پسندیدہ باتیں دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں ایک غصے کا دوسرا صبر کا دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں ایک جہاد میں خون کا دوسرا خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا دو قدم اللہ کو بہت پسند ہیں ایک جو فض نماز کے لیے اٹھا ہو دوسرا جو بیمار کی عیادت کے لیے اٹھے محمد احمد یوسف گجرا والا دنیا میں جنت کی نعمتیں نمبر ایک حجرہ اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجرہ اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جو کہ دو سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ترمزی نمبر دو اجوا کھجور جنت کا پھل ہے نمبر تین مقام ابراہیمی جنت کا پتھر ہے نمبر چار زیتون جنت کا پھل ہے نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے سے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے صحیح بخاری تحریر بند عبدالغفار فیصلہ باد ماں اگر کسی روز عرش والا مجھ سے یہ سوال پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے جو مانگ لوگے عطا کروں گا میں سر جھکا کے اسے کہوں گا گا تو جیسے رکھے خوش رہوں بس ایک ہستی سنبھال رکھنا تو میری ماں کا خیال رکھنا حفصہ بشیر لاہور برائے خطوں کی دعوت او باکس نمبر ایک سو دو جی پی او لاہور آئیے ملک و ملت کے محافظ اور باوقار شہری بنے دس روزہ علمی و تربیتی صفحہ کیمپ جس میں شامل ہے کاؤنٹر ٹیررزم تزکیہ و تربیت مصنون نماز و نماز جنازہ ابتدائی طبی امداد فن تحریر و تقریر سیلف ڈیفینس اور بہت کچھ شیڈول فروری دو ہزار انیس لاہور ہر جمعہ نئی کلاس کا آغاز صفحہ educational complex G T road Lahore phone number zero three two triple one four three five three five Multan چھبیس فروری Saeed bin Zaid education centre Shujabad road Multan phone number zero three zero eight six triple one seven four three Sialkot بائیس فروری امل قورا education educational complex Haji Pura Sialkot phone number zero three zero six eight zero seven six one nine eight Gujranwala چھبیس فروری Bait al Hikma G T road والا phone number zero three one five two three double eight zero eight zero Faisalabad چھبیس فروری الحمد ایجوکیشنل کمپلیکس Nishatabad Faisalabad zero three four one seven one two six double zero four Almuhammadiya روزہ society Pakistan phone number zero three double one six three nine seven two six four zero three zero four six eight double one three six one